الباب التاسع والعشرون ومئتان باب استحباب صوم الاثنين والخميس سوموار اور جمعرات کے روزے کے مستحب ہونے کا بیان عن ابی قتادة رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال قال ذلك يوم ولدت فيه فيه ويوم بعثت أو أنزل علي رواه مسلم حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن میری بعثت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی مسلم وعن ابی رضی اللہ عنہ الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه مسلم الصوم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں چنانچہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے تو میں روزے دار ہوں اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے امام مسلم نے اسے روزے کے ذکر کے بغیر روایت کیا ہے وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ خاص اہتمام سے رکھتے تھے اسے امام ترمیدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے